حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اللہ کے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال کر پیئے تو اسے چاہیے کہ مشروب کو گرا دے اور برتن کو سات دفعہ دھوئے نسائی حدیث نمبر تین سو چھتیس